اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے رستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں